حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مزی دیکھو تو اپنے عز وغیرہ کو دھو لو اور نماز والا وضو کرو لیکن جب تم زور سے منی نکالو تو غسل کرو سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو ترانوے